وما صلى الله عليه وسلم اجتماع بعد فرما چکے ہیں ادھر آنے بھی سستی کر رہے ہیں اکٹھے اتنا قریب جیسے لاشیل سے جاتے سارے موضوعات بہت اہم اور موضوعدار تھوڑے ساتھ زیادہ شاپات رکھتے ہیں بابر مجبوری دن وقت جی گیا اس وقت مجمع اختصار کے مطابق مختصر جس موضوع سے کلام کرا گیا مسلمان حفاظت کی ضمانت کا راز یعنی ہر طرح اتنے اور شر اور سازشاں مسلمان کی حفاظت کی ضمانت اللہ باغ نے بیان فرمائی اس زمانت کا راز کی بیرونی طرفوں ہر طرح کی سازش مکاری اور سال حفاظت اللہ شریف میں دسی تو دو لفظ تو مسلمان اگر دو چیزاں پوریا کر لین تو مسلمان کافر دی ہر سازش اور مکاری تو محفوظ رہ جائے سیانے کہ سجن جوگا وہی رہ جا دشمن تو بچیا رہے دشمن کے ہاتھ شکار ہونے والا سجن کو معروم جائے میں گاؤں کا دوست باقی مجھے باہروں جڑے آئے بیٹھے دشمن والے میں گاؤں دے لوگ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں ہو سکتا ہے میرے موجود عنوان کو پریشان ہو میری کلے بند ہو گیا کیونکہ جڑی عادت مستمر ہوں گی جڑی عادت بن چکی ہوگی انہوں توڑنا بہت اور وہ شکست اور ریت نو پچھانا بھی بہت اور ساری ایک تباہ بن چکی شانہ کے فضائل اور خوشامد سن اس کی وجہ اچھا دیگر جتنے موضوعات ہیں وہ سن وہ رکھنا چاہتے ہیں تو عزیزم پریشان نہیں ہونا چٹ کے اندر ادا کے بدلنا تو میں ہر طرح کا روک دبا سکتا اللہ سونے نے ناشیل انداز تو نوازیا ہے ہر طرح میں جناب خوش کر سکتا اور میں میں نہیں کرا گا جناب کی آس بھی پوری کرا گا مگر کچھ حقیقت جی ہے وہ بھی ضرور سنائی یہ گزرے تو سمجھ نہیں ان شاء اللہ رحمان بہت شہور دین لگتے پائے جی ضرور توجہ فرماؤ ایک گل کر کے شروع کرنا غافل اور بے سمجھ تیر نظر نہ رکھنے والا چوکیدار نہیں چاہیے چوکیدار پاوے کسی بھی کھاتے نوک رکھنا ہوئے بہت چکنا سکنا نہیں ورنہ سودا نو مل گیا لیکن افسوس یہ کہ دین کے سودے دی جد بھی چوکیدار رکھنے وہ ایڈا ہی معٹھا رکھنے ایڈا ہی رکھنے ایڈا ٹھنڈا رکھنے

چوکی دار چکنا رکھتے رہنا دینا ایک دھیان رکھنے والا اگر دین کے اندر یہ سمجھ جاتے ہیں منتخب وہ کرتے تو میرے خیال میں اصل ایسے کار دینا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے یہ لفظ بھی پریشان کردہ پاسا اتر گیا گاٹے تو پہلو سن ہوں تو گاٹے پہلو سن جس نے سڈے وٹیرے سن گاٹے انہوں سن انہوں کو سودا نہیں سی سڈے سی بہت کچھ سارے پر گاٹے کا ساری تبھی مجبوری اس واسطے کہ ساری طبیعت وہ ایسا ایک غافل ہو چکی کہ اپنے تمام اور نقصان جڑے انہوں کا احساس بھی ختم کر چکی لہذا اس طرح کی گل وہ بھی برداشت نہیں کرے گی کلندر اقبال سچ کہہ گیا ہے وہ سیاح بندہ سی درد والا سی درد والے بندے بہت تھوڑے ہوتے ہیں وہ ہائے کر کے بولے ہائے ہائے کیسے کہی نہیں اقبال فرما میرے بھائی نا کام بتا چار ہاں، جاتا متا دلی دنیا لکھ گئی علی متا ہے دلی دیا لٹ گئی علا پتا سمجھ آ رہی کہ نہیں سکی سکی بھاگ لگائی ل لیکن میں انشاءاللہ شاء اللہ سوکھی کی سوکھی زبان کر کے جناب کروں گا توجہ ہے ہوں میں خدائی منصوبہ دسا جہد مسلمانوں کی حفاظت کا راز چھپیا اللہ تعالی دسے گا جی دشمن تو بچن کے مالک

اگر تم سبر کروکتا کرو اور پرہیزگاری کرو سبر کرو اور ایک شیا تمام دنیا میں کافی کوئی سازش مکاری چار بازی تھانوں کسی قسم کا گھاٹا کا نقصان نہیں ہونے ہے سونے ہو تو مولا کرام تشریف فرما ہے میں بے القاب ہے بس مائے کے آمین نہیں کر سکیا کہ پہلی ملاقات ہے لیکن میں ناظیر سب نو سب مہمان نے گرامی نو استقبالی الفاظ ضرور خوش آمدے پرانے مجید کا لفظ لا یا تم کئی ہم شیا اور نظر کرتا ہوں شیا نکرا ہے نفی کے تحت آیا ہے عموم کا فائدہ دے گا مانا یہ بنے گا نکی وڈی کوئی سازش کافر تھے کدی کامیابی نہیں ہو سکے گی صرف دو کام تھی کر لو ایک سبر ایک پریم گاری یہ اللہ کا قرآن ہے جنوب کوئی زبان صحیح نہیں کر سکتی کوئی طاقت ضعیف نہیں کہہ سکتی اور پھر جس طرح کی یعنی نظم اور لفظ مبارک کمی نے متواتر نے مانا بھی اتنا واضح ہے ہر مسلمان ترجمے پڑھنا بھی مجھے سمجھ سکتا ہے اشاد فرماتا ہے ان تصویروں اور تب اگر تم سبر کرو اور پریا کرو بس یہ وضاحت کرا گا بولتے نہیں صرف سب اور پرہیز جاری کام فرمایا تھی کرو کافر دیا چالا کام کرنا میرا کام ہے کیوں بلہ ہوا بیماری ملون فرمایا نہ سمجھا جی تھے کیوں خرچوں نے دکھا لی ہر چال میں باخبر ہوں میں ناکام کر دیا گا جی تھی صبر کرو اور پرہیزگاری کرے گا سمجھدار دیکھو ان تو پرہیزگاری کا مطلب سمجھاوا خطاب پورا ہو جائے سب کن کہ اللہ وحدہ ہوا شریف مولا دے سب ختم رکھے تبدیل رو بعد رکھے سب پیڑ رکھے تبدیل بعد رکھے سب پہلا سب پہلا پرہیزگاری بار مخصوص بل پڑا ختم ہوتا ہے ان میں بڑا کا مسئلہ لائے جیڑی گل جیڑی گل اہم ہوگی نا موقع کی مناسبت ہی ہوگی جی بہتی لوڑ ہوئے اس ہمیشہ پہلو رکھا جائے گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی اللہ تعالی پرہیزگاری بڑی آلہ شہر لیکن کیونکہ اصل مقصد اللہ کا سی کہ تھوڑا جو کام وہ محفوظ رہنا رہنا وہ دارو مدار وہ ہے صدر لہذا اہم تو ضروری یہ ہوئی آ یہ پہلو رکھا رب نے صدر تو کم لیا جائے پھر نال پرہیزگاری رکھا جائے

کیمرے دربار بازار سڑک یہ دن بہت پتہ نہیں اپنی حفاظت اور بچت اسباب اور وسائل نت نم کٹے کرتے کرتے نت نیت نم آزاد مصیبت پریشانیاں فستے جاتے ہیں فستے رہن گے اس واسطے قرآن کو سمجھنے والے نام قرآن پہ عمل کرنے والے نے جب سمجھ نہیں آیا عمل بھی کرنا ہے وہ سنیا قسم ذات بھی کر کے آنا کسی بھی پخنڈ کی لوڑ نہیں یہ سارے پخنڈ سب پریشانیاں مصیبت جنہوں حل سمجھنے ہیں لیکن بہترین مسائل بن کر گلے میں اور پڑ جاتے ہیں انہوں نے سانو لوڑ ہی نہیں سی صرف ایک صبر قائم کر لیجیے

نفسے ایسی ایسی ایسی سہولت ایسی پریشانی جو ہمیشہ کی یا بڑی پریشانی کا سبب بنے اس آسانی کو بچا کے رکھنا تو مشکل مشکل وقت کے اندر تنگی کے اندر اپنے نفس کو قبضے میں رکھنا یہ صبر نہیں ہوئے رب فرماتا جتوں من ہو گیا ہے اتوں پرہیزگاری ہی کرا جے لیکن اصل تو بچن کا نام اسی گل جے کہ ہمیشہ اپنے نفس نو قابو رکھے گی یہ منگے نے یہ بنیا منگلیاں نے یہ ایاشیا نہیں دے سبسا بن سکو منگا رہے ہیں ہر چال کے مکر کے سازش کو بچا میں رب کا کم ہے لوڑ پہنی نہیں پھر لوڑ اجلاس کرو اجلاس کرو میٹنگ کرو کی کریے سمجھ نہیں آنا کچھ حالات گربت پریشان کرنے والے نے کرو نہیں رہی سوبا فرمان ہے منصوبہ میرا پیم پورا کر لے اجلاس میرے وہ سمجھ نہیں آئی مثال مسلو نفس منگتا چنگا چوکھا کھانا چنگا چوکھا پان بڑی سہولت لیکن اس ویلے مہاراج آپ اس واسطے سبر چ رکھ یعنی وہ اوکھے وقت دکھتے تنگی دکھتے راضی رکھ لینا یار کدھر نو سیاپا گل پہ جائے کدھر دنیا یار نہ کر ری سوکھی کردیا کردیا کدھر مصیبت نویاں نہ پا چنگا یہ جڑے کی لگتی ہے سبر ہے دوسرے سونے کے پانڈے ویٹ کے اپنے مٹی کے نہ دینے اپنے مٹی کے کے کے کے بھانڈیا بھانڈیا بھانڈیا سے یہ راضی رہنا تو تو سونے سونے سونے والا والا خوش خوش نہ ہوئے ہوئے میں پھر پھر سبر حضرت عمر ہو سرفا اگر کافر کی کوئی چال کوئی سال کوئی مکاری میرے اثر انداز ہو جائے تو دے محفوظ رہن کا سبب یہ ہوئی تھی کہ انہیں ہمیشہ آپ چ رکھے پسند نہیں تھی تو سمجھ آئیے سگو ہے نفس کے خلاف گل یہ یہ پہچانا بڑا بڑا اندر کافر بیٹھا خدا ہاں جی یزید بنا بنا امرود فراؤن گھر بندے لاج کرنا ہے اسی واسطے اللہ کے فتیر لوگ ہی ویت سمجھتے توجہ ہے ہاں سخی سلطان بابو فرمانا سناوا بابو سلطان فرمانا سورت نفل کھول دے دلیا کھول دیا سونے والے آئی ہوئی

أما ابتدا انتہا عشق عشق بھول سوائے مشہور کسی نے چیتا رہی نہیں کرنا پہ وہ چینتا کسی نہ ہو گئی عشق جڑا نا باشل عشق نام یہ ہر کو سیون شیون بہ گو عشک آگ ہے جو بہترو کسی کا ہر کسی کو جلا دیتی ہے

یہ تر کے تلو یہ تر کے تلند کیا تم کلا ہے اگر تم کہو بھو گر تو گندار تمہیں پتا کتنے ہی ہے اگر تم کہو تو سونے طاقت ہی نہیں لیکن اگر اس بات پر دلیل پر یہ میرے خیال میں جی کمی چڑ گیا تبھی کر بھلا بشوک نو کہ نہیں وہ

اپنے لیے بچا لینا سن تاکہ میں بندوبست کر دی سالن کا اما جی فرما دی ارے چلیے چیتا کیوں نہیں کرا کیسی عجیب گل ہے اپنے کھان کا چیت کریے فرمانیاں نے تو اللہ کی بدلی پہلو بول نہیں سڑکے جا آشکا دو جنہوں رب تو سوا ہر شہر کا چیتا رہ گیا سڈے برگے آشکا نو رب تو سوا ہر شہر کا چیتا ایک رب کا چیتا نہیں بڑے آشک چیتا کرا دے بہت فرق فرق ہے سامان کا نہیں خیر وہ وہ صاحب خان خان شاید شاید حال لے اندر کی گل آئے صاحب حال ہوتا ہے اندر نہ نیری زبان تو ہوئے سنے سنائی دیکھی تو وہ کالا کہتے ہیں وہ کالا حالا نہیں ہاں جی آئے پھر کھڑی فرماتا ہے حالا نے میری گل کرانا اندر کی گل انہوں نے قرآن کو لگ گئی آئے پھر کھڑی بھی ایسا فرما نے سبحان اللہ

محمد خبر مل مل نہیں

گئے گئے اج اللہ رسول کے نام پوچھو کیوں کیوں مولوی صاحب پکوڑے کھائے مولوی صاحب جو زہر بات واہ واہ بھائی جاؤ جاؤ دعوی ہے ادب یہ حال جان ایک روپیے کی خاطر ایس خاطر ایسے تھلے سٹ دینا پھر ادب کا فیل پاس ہونا بولنے نہیں اشتہار اشتہار لائے دیکھ گیا میں کسی دسیا کہ لبے رسول اللہ دے بندہ اشتہار لا رہا سی سی سی تے تے خود رکھ کے کھلوتا ایسی جگہ لا رہا کہ گندے پشاف سے چٹی کول خود نہ کھلوتا منہ دے اوتے کپڑا رکھ کے دے اللہ اللہ رسول رسول لبے دا دلندیا ایماندار دس وے ایمان دس جتھے خود نہیں کھلوتا جا رہا تے خود کھلونا بدبو لینی گوارا نہیں کر رہا اتنے اللہ رسول کا نام رکھا جائے رکھنے والا ادب والا شمار ہونا ہے یا گستاف شمار ہونا بولنے نہیں افسوس ہے افسوس پتا نہیں کن تھا نظر مار کے نظر مار کے پتا نہیں کنیا تھاوا نے ڈگے تھلے ادب والے والے کی ادب بولو سبحان اللہ کیوال آئے जे रखा इतने गुलाम دلیل دلیش کر کے

ہدایت ملے برقاش آخر بندی ہدایت اپنے سنیا ہوگی ہنومند صاحب ہی اپنا گزارا میر ہوئے ہنمنٹ لفظ سنے گریس اس ایسا اچھا خبر کر کے you hear حضرت حضرت وہ ہے ہے قسم خدا بھی کر کر گیا بخاری مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم میں میں روایت کو پیش دوں ابو نے نے نے فضائل اندر گل لکھی توجہ جا دعا سنی پک سی یہ تیر اج لگ گیا شکار ہو گیا

اجازت میں جھک کر گلے سے لگایا ناز سے جب تمہارے محمد لیکن یہ مطلب کرو سادے پنجابی لفظ ہے سراب آلہ حضرت فرمان کا پھر شروع لے گا جب مہمان آؤں گا محمد شخصیت آؤں عزت والا بندہ کوئی گھر آؤں گا مہمان ہے چنگے خاندان کی کرتے رستے میں جا چھو گئے آ گیا راج آ گیا میرے ست بچ ملا جی آیا سات بچ ملا جی آ ست

گلے نال نا سبھی آیا بدل گلے سے لگایا جا بدل چھتر چل گلے لگایا بڑی بھی سے جب چپل دروازہ بند پہ کھلا ہوتا سی دروازہ بند اما بڑی مائی کلی پورا بند دروازہ بند سمجھ گئے کچھ ہو گیا ہے اج دروازہ بدلی

سچی مار جانے ہدایت ہدایت آپ ہی بند رکھ دیا نے بندے ہو سکتے ایک گل بھی چنگی نہ لگے کیونکہ جگ بدل گیا جگ بدل گیا خود بیبیاں چار دیواری والی شہری بات بول تھوڑی جہاں پتہ لو گستاخی بیوی مائی کلی گڈڑی بند ہو گیا لویا شرم نہ پھر پھر لویا مر جان جان جان یا یا بیبیاں ڈر وہ نبیا نو لمیاں نمیاں ہلا نمیل کو آپ دل دہ بک لیا ہے بوڑھا بند ہو گیا ہے پاک نے ابو زیادہ ہلاری ایتھے بات ایتھے دیا اگان فرمان ہوئی پانی چلنے پہ پانی چلنے آواز آئی میری اما نے گسل فرمایا گسل فرمایا گسل فرمایا لیلا سر چلا لیسن فرمایا پھر آ کے چھوڑا چھوڑ کے آسمیا نے بولوی سوالی سوال آتا میں پیسے موڑتے گلا بہت نہیں بہت لیکن بجنے کے مطابق زیادہ بہت دماغ نہیں سڑتا وقت قیمتی ہے میں تو ویلا بیٹھا وقت بہت قیمتی میں ویلا ویلا میں ویلا تھوڑا وقت بہت ساری قوم کا وقت بہت قیمتی

قرآن پہنچا نہ نہ حدیث پہنچی پہنچی کوئی محمد پیغام ہے ہے صرف نبی اما باپ نو اپنے آپ ہدایت ہو گئی ہے اللہ رسول کا جی کرما پڑنا ہے پہلو نام بھی سنی نی پا لو ادب چاہیے تازہ کلمہ نصیب ہوئے وہ پاک نام تو

مر گئے جی سوچ کے فر گئے جی جی لا لا لا میرا رسولہ پڑھیا ہوا ہے تو پھر بھی سر جانا جی لا لا لا محمد رسولہ پڑھیا ہوا ہے تو پھر تھر جانا اگر چپر ہے جمع حج کی آس دینوں میں اگر چپر ہے جمع حج کی آس دینوں میں

ادب کا فیل عشق کدی پاس نہیں وہ بولتے نہیں جی سڈے بزرگ لوگ صاف کاغذ ہوتے صاف کاغذ ہوتے جن سے کچھ نہیں لکھا ہوتا صاف کاغذ جڑا ہوتا سی وہ بھی تھلے سجنا گوارا نہیں سر کرتے کہ جس میں ہو سکتا ہے کدی یہ اگلا نام لکھا جائے بولتے نہیں اما با خیر گیا لیکن ممکن لیکن میں اپنے موضوع وال جا جب سناوا تو مکاوا سلطان کی فرما رہا سی باہو سلطان فرما نقش کا کامیا یہ من لے روکھی سکھی خاندان منگے چرب چرب چرب چرب نوالا منگا نے روٹی کھا لگ بہو فرما یار اللہ ہی پک لگے نئے مار مارے والی گل آپ شانحمت بخاری بخاری جی ساری گل سمجھ آئے گی کیڑی شہر معفول ہوتے ہیں عزت پانے نے عزت حفاظت مسلمانوں نے سبر سے تکلے پائے اللہ نے قرآن سبر نے تکلے کا آخر ہے محمد کے فرمان نے ساری وضاحت بڑا جدید بخاری شریف کتاب نکاح بخاری شریف کتاب النکاح سامنے بخاری کتاب النکاح ایک لمبا قصہ ہے اس قصے کے ضمن کے اندر ایک گل تھی حضرت فاروق اعظم نے کی تھی وہ سنا لگا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں ہزور کے گھر پہلی بار آ گیا اجازت منگی حضور اپنے گھر مبارک میں تشریف میں جا کے دیکھنا کی نفل بخاری نے پڑھنا ہوں جیسے گیا گھر مبارک اندر صرف مینو تین چمڑے دسے نے میری نگاہ تین چمڑے والے یعنی ایک چمڑا تھلے نشان والا ایک سرانا شریفری شری ایک مسلا شریفری سبان سیائے فارو یاد رہے

ایک مجوسی آئی فارس فارس علاقہ فارس یہ یہ اگ پرست پرست پرست سن سن سن سن عیسائی تابوت تابوت بھی توجہ وہ فارس والے روم والے بولتے نہیں جی یہ دو بڑی وڈیا بادشاہیاں سارا اجاشیا کو بولتے نہیں میرے اگر کوئی خاص مشورے کی گل کری ہوگا اچھا اچھا

سب لا کے مہربانی رکھو تات اٹھنے دیکھنے کی لہر سونے نبی سونے نبی نے جب سوال سنیا دلیل بھی کہ فارس روم والے والے اج اٹلی گئی جی آج کی مغربی تہذیب یونان فارس اور روم انہی ملکوں کی تہذیب کا پرانا مرکب ہے لیکن تھوڑے سے رنگ روغن کی تبدیلی کے ساتھ توجہ ہے جی، یہ کوئی نوی شہر ہے ہاں جی۔ یہ جی نبی پاک کے مار سن یہ نیٹ کھولو کھولو پلر باغے سنگی جانوی بڑے لکیر سمود سموت تہذیب معاشرے دے بھی نہ

لب رہی بنا کے پکڑ کر کتنے جا گیا سبحان اللہ بولتے نہیں شرم بوٹی شرم بوٹی بزرگ ویکھی ہاتھ کرو تو نال ہی ڈگ پی میں گل کی شرم بوٹی نال ہی پائے جی میرے خیال میں تھی گئے جی۔ اچھا

میں نے پتھروں کا تلاش کر مکان بناتے تھے دے ہو پیغام سے محمد کی امت دے زندے کرنا پیغام سے دے جانا میرے سچی گل پوچھتے ہو شرم ہو کر سنے گا ہی بدل گئی ہے لیکن گل ضروری کو پاکہ بندہ ہو رہا ہے پرانے تبلے تبلے تمے پرانے تبلے تب پرانے واجے اگر کان کس سے تڑیا کس گے بالش بول نکل کے اگے لے آ کے رکھے رکھے اور سمجھے سنڈے ہوئے ساتھ کتوں لیا جس لیے آواز نکلنی ہو تو وہی پرانی ہوگی اسی ایڈے بدھو بن گئے نہیں سال پرانے نے نو نے بندیا توجہ ہے اللہ

حضور کا فرمان سن لو گے ناراض کرے ہو لگے ہو دعوی عشق ہے لیکن معشوق سے ناراضگی رہتی ہے سمجھ نہیں لگتی حضور فرمند آبا فی ہارا اندر خطرہ وہ خطاب دیا پترا ساری گل چڑے حضور نے اور سمجھائی فرمایا فرمایا دے جمتیاں

مسلمانوں مسلمانوں کی بن گیا ہے بن گیا گیا نہ رونے نہ رو سکنے نہ ہسنے نہ ہس سکتے ہیں وہ سمجھ نہیں لگتی کریے وہ مسلمانوں دنیا آ گیا سڑکیں جاوا مدینے کے تاجدار تیرے اس فرمان کی راز سی کہ دیا نعمت نے سڈیا اگلے انتظار کر دیا نے وہ بس وہ عمر پھر ریسا پیا کرنا کرنا ہے کیوں انہوں نے ریس ہے میری امر کا سارا راج سب تبدیلیاں لیکن جلت دلر خوابی بربادی تا مقدر بن جانا ہے بنیا پھر دیکھو سجنا ایکو گل کر کے ہوں اجازت چاہنا ہاں جی، ایکو گل صرف کر کے پتا نہیں تو مہینے دو مہینے دو پہلے بھی گل لیا سردار سردار باہر ملک گیا ہے

میری پتا وہ کون کون نہیں کسی آخیا بھی کوئی سردار وہ باہر گیا گیا ننگیا کر کے اگلے تلاشی میں سن کے متا بیٹھا کریم Thank you. ایک منٹ ایک منٹ مولانا مولانا مولانا مولانا سیاح آدھے سریشارے کنارے گل کرنا نام لینو بہت بہت گا لیکن میں ہے کیونکہ حق بولنا ہوتا ہوتا سچ دسنا ہے میں اس گل کر کر جانا توجہ ذرا کسی کسی سردار کوئی کوئی کہتے نہیں انڈیا کا بھی بھی گیا وہ ہوا لیکن انہوں پر احتجاج کے معافی کرا سانو اس واسطے زور دن کی لڑ نہیں پی اہم خوش ہی ہو گیا بھی چلو چلو برکت والے ہاتھ ہی لگے صحیح اگوں پچھلے بھی آخان گے چلو تھی بھی کرو میں جنتی

اگر نہیں گل میری پسند لگی میں واپس لے لینا ہاں۔ نہیں جی پھر یہ مطلب رب نے صحیح آخیا انہیں آخیا ہوا جی نام مرادو بچنا چاہتے جنا تو سبر تو تقوی کا کام کر کے قسم خدا دی کر کے نا میرے علی دی سچی داتا علی حجویری دی سچی پیر باہو دی سچی کیر دی سچی صلاح الدین ایوبی دی سچی نبی دے یارہ دی سچی ہر نبی دی سچی نبی اللہ کی وقت انہوں نے نہیں دیکھنا پیا سب دیکھا اور سیاح آتے ہیں کتا مچھر کھاوے کتا بیٹھ لے ہوئے اتنے عزت نہیں کرنی ہوتی عزت بندے نہیں ہوتی ہے پانے تجار پڑی نام ہے نیٹ ضرور کرنا میرے کسی تو پتا ہی چالی ہزار چترو آخیا کوئی گل نہیں پہ نہیں ہوتے چلو کئی شہید ہو تو شیرانے والے کون بھائی بھی شیرا نیلر پہ شیران بھی چینر پہ کسی کسی کسی گل گل آخیا ہوگا کوئی رسول ایک چگڑ گئی ایک دانا چگڑ گئی

اگلے دانے سٹن گے ون ون ون ون دانے سٹن سٹن سٹن گے گے گے گوٹیاں پونے جی ہاں لاوے نبی نے دس نو خبر دو مرنے سمجھے

کدی کدی چھتر پہ یہ جی نہیں ہوا ہوا نگیا ہو کے تلاشی لے نگیا کر کے تلاشی لے میں رات کی جگہ تو لگ رہا تھا بھاور لگا ضلع تو تلاشی نے موقع لے نہیں گئی جی تو میں میں میں آخر لگا سوچ کے کے تیا کر آیا میںرج کرا گا ہاتھ بن کے ہزور اگلی برہنا تلاشی ہے باری پرانا تلاشی کی ساری باری کدو ہونی کیونکہ اصا ترقی پوری کرنی ہے جو ادھر ویکنا اتنے کرنا ہے کرنا ہے جو ادھر ویکنا اتنے کرنا ہے لہٰذا ادھر تو ہو گیا ساری باری کدو ہونی سارے تو چھتی کام ہو جائے چنگا نہیں دعا کرو اللہ اور والی زندگی